حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بندہ لوگوں کو پہچاننا کب چھوڑ دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آخرت کی چیزوں یا موت کے فرشتوں کا مشاہدہ کر لیتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تریپن